حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دھوم میں بیٹھا ہو مخلط کے الفاظ ہیں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور پھر اس سے سائے ٹل جائے اور وہ کچھ دھوم میں آ جائے اور کچھ سائے میں تو وہاں سے اٹھ جائے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اکیس